خالد حضا نے بیان کیا ان سے اکرما نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف ایک اونٹنی پر سوار رہ کر کیا جب بھی آپ حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور تکبیر کہتے خالد تحان کے ساتھ اس حدیث کو ابراہیم بن تحمان نے بھی خالد حضا سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار چھ سو تیرہ